شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور بھائیوں دو مبارک مہینے اللہ کے فضل و کرم سے قریب الختم ختم جو در حقیقت ایک بہت بڑے مہینے کی تمہین ہے وہ ہے ماہ رجب اور دوسرا ہے ماہ شعبان محدثین نے اور شارحین نے بڑی تحقیق کی ہے جیسے طلوع فجر سے پہلے اور طلوع آفتاب سے پہلے ایک اجالا سا نمودار ہوتا ہے اور وہ پھیلتے پھیلتے سورج کی کرنوں میں تبدیل ہو کر روشن دن کی شکل میں سامنے آتا بالکل اسی طرح رجب کے مہینے سے سرکار کی دعائیں شروع ہو جاتی اللہ مبارک لنا کی رجب و شعبان اور گویا رمضان کا انتظار رمضان کا اہتمام رمضان کی اہمیت اس کی برکات اور رحمتوں سے مستفید ہونے کا شوق بڑھ جاتا ہے اور یہ دعاؤں کے ذریعے سے امت میں ترقی کی کہ ان میں بھی بڑھ جائے ان میں بھی یہ مہینے کی عظمت اور اس سے اس کے کا جذبہ پیدا ہو اور علماء نے لکھا کہ جیسے حضرت علیہ یاقوبر والسلام کے بارہ بیٹے ہیں سب نبی زیادہ ہیں چونکہ نبی کے بیٹے ہیں اس لیے سب نبی زیادہ ہیں لیکن ان تمام بھی حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کو ایک مخصوص مرتبہ اور ایک مخصوص مقام بہتوار نبوت کے حاصل جیسے برادران یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام اس طرح بارہ مہینوں میں رمضان کا مقام روایت کے مطابق پورے سال کی اللہ کی رحمتیں جو مہینوں میں برستی ہیں وہ جمع کی ہیں اور دوسری طرف ماہ سیام کی رحمتوں کو جمع کیا جائے یہ ایک مہینے کی برکتیں اور رحمتیں گیارہ مہینوں کے مقابلے میں بھاری ثابت ہوں رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں مختلف وجوہات وجہ دسمیاں میں علماء نے لکھی یہ مہینہ جب نام لکھے جا رہے تھے مہینوں کے تو رمضان کا پہلے زمانے میں نام ناطق تھا لیکن جس زمانے میں مہینوں کے نام تجویز کیے جا رہے تھے یہ مہینہ سخت گرمیوں میں آیا اس بنا پر اس کا نام رمضان رکھا ہے لیکن قاضی شوقانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات تعریف فرمائی ہے وجہ رسمیا میں وہ فرماتے ہیں کہ اس کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ لیکن تر مزو سنو یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے رمض کے معنی گرمی جلسہ دینے والی اور یہ مہینہ عبادتیں اور توبہ کے ذریعے سے بندوں کے گناہوں کو جلا رکھا کر دیتا ہے اس بنا پر اس کا نام رمضان رکھا ہے یاد رہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت شابان میں ہوتی ہے تو شابان میں جب سرکار نے رمضان کے روزوں کا تذکرہ کیا اور اس مہینے کو ماہ سیام کر دیا قرآن کریم کی شاید کو سامنے رکھ کر یا بھائی کو دیوارے کو سیام کمان کو دیوار لدی نبلی گم لان گن تک ایمان والوں تمہارے اوپر روزے کمپل کیے گئے ہیں پہلے بھی روزے رکھتے تھے عرب بھی رکھتے تھے اور ہر قابل ذکر نیشن اور حکومت میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں رہا ہے جیسے کابل رہی ہے جیسے نماز رہی اس طریقے سے روزہ بھی رہا ہے لیکن اس شام کے ساتھ جو امت مسلمان کو دیے گئے ہیں پورے مہینے کے روزے یہ اور کسی امت کو نہیں ملے ہیں تو فرنا والو جب ایمان والے کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم ملے گا تو اس کا سب ماننے اور پاک کے لیے جھک جائے گا مجھے پکارا ہی گیا ہے ماننے والا کہہ کر تو مانوں گا نہ ماننے والوں کے لیے کوئی واپس نہیں ہے پھر فرما کودے باپ یہ ایمان والے بہت بھی زیادہ شوق دلا رہا ہے کہ بھائی فرض ہے اور فرض کو باہر نبھانا ہے اور میں فرضیت ہے اور اعلیٰ الزام اور بھی زیادہ جو ہے لازمی طور پر آیا اس سے فرضیت کی اہمیت اور بڑھ گئی پھر یہ بتلایا کہ سیام یعنی زیادہ روزے ہیں کیونکہ یہ جمع کا سیرا ہے تو تین سے زیادہ ہوں گے روزے پھر آگے چل کے پڑھنا ہے قوم شہید ابھی کو شاہ رب یسوم پا لے وہ روزہ رکھے پھر اس میں آپشن دیے گئے کہ بھائی مسافر سفر میں جو روزے سے تکلیف ہے تو پڑھنا اختیار کی اجازت دے پھر میں کوئی سخت بیمار ہے روزے سے اس کو تکلیف ہونے کا خدشہ ہے پڑھنا اجازت دے ادا کر لینا یہ پڑھنا ہے ہوا کہ اتنی بڑی ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال دی اس کو ہلکا کرنے کے لیے فرمایا کرنایا کم آپ تم سے زیادہ سخت روزے دوسری امتوں کو دیے گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ تمہیں روزے دیے اس سے پہلے کسی کو دیے گئے پھر فائدہ بتایا وزڈم بتایا کیا وزڈم بتا بتا ہیں سگنیفیکنس کیا بتا رہے ہیں لال رقم تخت تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اللہ کا تقوا پیدا ہو جائے یہ عبادتوں کے مقصد میں اللہ کا ڈر آ جائے نماز کیوں پڑھتے ہیں اللہ کا ڈر آ جائے قربانی کیوں کرتے ہیں اللہ کا ڈر آ جائے سدا کیوں دیتے ہیں اللہ کا ڈر ہو پھر کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ تم نہیں کھاؤ گے تو بچ جائے گا وہ تو کائنات جب سے بنی جب سے خرچ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی البتہ تم کو فائدہ ہے روزے کا کہ تمہارے اندر شان تقوا پیدا ہو جائے اور شان تقوا یہ ہے کہ ایک طرف گناہوں سے بچنے کی اللہ قابل بدلیں گے دوسری طرف اعمال سارے لے کا دیں گے پھر اللہ نے اس مہینے کا تعارف بھی عجیب طریقے سے فرمایا تعارف عجیب طریقے سے کیا جو فرمایا رمضان کو پہچاننا چاہتے ہو تو قرآن کو پہچانو رمضان کا تعارف قرآن کریم کے واسطے سے کیا کہ ہم نے اپنی اس کتاب عظیم کو اتارنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا ہے اور مہینے میں بھی اتار سکتے تھے لیکن اس مہینے کا انتخاب کرنا اور وہ بھی اللہ کی طرف سے یہ انتخاب کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ مہینہ واقعی عظیم ہے کہ اللہ نے اپنی عظیم ترین کتاب اپنے عظیم ترین نبی پر ایک عظیم ترین شہر میں ایک عظیم ترین فرشتے کے ذریعے سے اتاری چنانچہ ایک جگہ فرمایا انزلنا ما ادراك ما ليلة القدر القدر من شهر حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے لہرت القدر کے بارے میں پوچھا تھا کہ کب ہوتی ہے تو اس میں کئی قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ رمضان میں ہوتی ہے دوسرا قول یہ ہے کہ پہلے اشرے میں ہوتی ہے تیسرا قول یہ ہے دوسرے میں ہوتی ہے چوتھا یہ ہے تیسرے میں ہوتی ہے پانچواں یہ ہے کہ پورے سال میں ہوتی ہے ایک قول یہ ہے آخری اشرے کی راتوں میں ہوتی ہے اور ایک پو ستائیس میں عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ لفظ لئے القدر میں نو حروف ہیں اور لفظ لہرت القدر تین مرتبہ آیا ہے اس صورت میں تین کو نو میں اگر ملٹیپلائی کر دیا جائے تو ستائیس بن جاتے ہیں تو وہ ستائیس کے قائد ہے کسی نے اعتراض کیا دیکھنے مقصود تو پورے سال میں بتاتے ہیں اور میں بولنا وہ صحیح کہتے ہیں اس بنا پر کہ اگر پورے سال میں اس کو سائے مانا جائے تو لوگ غفلت کم کریں گے ہر رات کو لے القدر سمجھ کر عبادت کریں گے رمضان کی عبادتیں کیا ہے کبھی بھائی کوئی بڑے استاد آتے ہیں نا تو وہ بڑے استاد کے بھائی یہ کون ہے ہم ان کو نہیں جانتے تو وہاں شاگردوں کو لوگ جانتے ہیں بھائی ان کا مرتبہ مطلب جاننا ہے تو پھر شاگرد کو جانتے ہو شاگرد کو جانتے ہو صاحب کو جانتے ہو ان کے شاگرد ہیں تو کبھی شاگردوں کے ذریعے سے استاد کا تعارف کروایا جاتا ہے جب شاگرد اس شان کا ہے تو استاد کس درجے کا ہوگا قرآن اس درجے کا ہے رمضان کس درجے کا ہوگا اس لیے مرکزی طور پر تین عبادتوں پر توجہ رمضان میں دینا رمضان کی مخصوص تین عبادتیں اور ہمارے مشاہد کی تین عبادتوں پر خصوصی طور سے توجہ کرنا نمبر ایک روزہ جو طلوع صبح صادق سے شروع ہو اور میں آفتاب پر ختم ہو اور روزہ خالی ہے خالی پیٹ خالی رکھنا کھانے سے پینے سے اور تعلقات سے دور رہنا یہ اگر روزہ ہے تو آنکھوں کا شرمگان کا کان کا زبان کا ہاتھ پیر کا دل دماغ کا یہ تمام چیزوں کا روزہ ہے جو یہ تمام روزہ رکھتا ہے مکمل روزہ رکھتا ہے نیت کر لے کہ مجھے آنکھوں کے گناہ سے بھی بچنا زبان کے گناہوں سے بھی بچنا کان کے گناہوں سے بھی بچنا موسیقی اور تمام آلات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ رمضان میں خاص طور پر فرمائیے کہ کرنا اچھا نہیں ہے میں نے کہا رمضان میں بھی برا ہے لیکن رمضان میں اس کی برائی بڑھ جاتی ہے کیونکہ رمضان میں نیتوں کا اجر بڑھ جاتا ہے شابان میں بڑا شور تھا مدینے میں بھائی رمضان آ رہے ہیں رمضان آ رہے ہیں ایک پٹھان رمضان سے بالکل واقف نہیں تھا کسی نے کہا آپ کا وہ ابرانی والا آ رہا ہے کہانے تو اس کو بھی ختم کر دوں گا پھر یوں کہا فلان صاحب آ رہے ہیں کہا ان کو بھی جو ہے لیتا ہوں پھر کسی نے کہا رمضان آ رہے ہیں کہانے دونوں کو بھی دیتے تو بڑا چرچا رمضان صحابہ کرام نے یہ کوئی بہت فضیلت والا اور بڑا بزرگی والا جو ہے مہینہ آ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے مناظر اور آنے والے اس مہمان کے فضائی بیان کیے کہ یہ کیسا بزرگی والا مہینہ ہے جنتوں کو اللہ کتنا ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور رات کو اللہ کتنے گناہ گاروں کو جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں فرض جو ہے ستر کے برابر سوال میں کر دیا جاتا ہے نفل کی کیٹیگری بڑھا کر فرض پر پہنچا دی جاتی ہے اور دن میں روزہ رات کے اندر قرآن کریم کا سننا یعنی تراہی دو تو بڑی بزرگ کی ہے جہاں سے روزہ شروع ہوا وہیں سے عبادت شروع وہاں سے فرشتوں نے لکھنا شروع کیا عبادت میں رہی اور بھائی نماز میں ہم عبت نہیں کرتے نماز میں بری بات نہیں کرتے نماز میں اپنی آنکھوں کی زبان کی کان کی حفاظت کرتے ہیں تو یوں فرمایا کہ پھر روزے میں بھی تمام چیزوں کی حفاظت ضروری ہے سرکار نے فضیلت بیان فرمائی کہ اس کے دن میں روزہ اور روزے کو روزے کے لیے علماء نے کیا فرمایا ارے بھائی پوری زندگی گناہوں سے روزہ رکھنا ہے فرمایا دنیا یوم ولنا فیہا سوم یعنی کہ دنیا جو ہے وہ چند روزہ ہے اور اس میں ہمیں روزہ دار رہنا ہے اور جو روزہ دار رہے گا پوری زندگی تو اللہ تعالی اس کو موت جو عطا فرمائیں گے وہ عید الفطر جیسی موت دیں گے یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت شرط کی بات ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑے کی بات کی وہ فرماتے ہیں کہ کسی کا رمض کسی کا سال کتنا اچھا گزرے گا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی کا سال کتنا اچھا گزر رہا ہے یہ دیکھ لو کہ رمضان کیسا ہے جس کا رمضان عبادتوں میں گزر گیا جس کا رمضان تعاق میں گزر گیا جس کا رمضان فضولیات سے بچ گیا امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس کا پورا سال انشاءاللہ عبادتوں اور تعاقوں اور اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ گزرے گا چنانچہ رمضان میں دن روزہ اور روزے کا احساس اس لیے دنیا کے رات سے کرنے کو کہا کہ کوئی خالی کھانا پینا نہیں بند کرنا ہے بلکہ بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور سرکار نے ابھی سے بیان کروائی یا سو ہی اللہ کرواتے ہیں وہاں نہ بھی میں روزے کا بدلہ خود دوں گا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ دوسرے اعمال کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھ سے دلوائیں گے لیکن روزہ جب رابطہ ہے کسی کو پتا نہیں چلتا جو رابطہ ہے اس سے معلوم ہے اور جس سے یہ رکھتا ہے اس کو معلوم ہے ہاں یہ کہا ہے کہ کوئی زبردستی سر پڑ جائے اور جھگڑا کرے تو اس کو یوں کہہ دو کہ انائے میں روزہ رہا بھائی ایسا کہنے سے کیا فائدہ ایسا کہنے سے سامنے والا اگر سمجھدار ہے تو جھگڑے سے رک جائے گا اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں مقابلہ کر سکتا ہوں تمہارا لیکن میں اس بھی روزے پر پابند ہوں اور کاربند ہوں اس بنا پر میں اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا چاہتا اس لیے میں آپ کے ساتھ مقابلہ اور لڑائی نہیں اتروں گا بلکہ تم کو خیال رکھنا چاہیے کہ بے روزانہ دو جھگڑا ختم کیا جائے رمضان میں دوپہر کے بعد جھگڑے کے چانسیز بڑھ جاتے ہیں اس بنا پر کہ آدمی خالی پیٹ بھی ہوتا ہے اور گرمی بھی تھوڑی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ٹینشن بھی ذرا بڑھ جاتا ہے اور حافظ قرآن کو تو کوئی چھیڑ بھی نہیں سکتا اس لیے ان کو تو رات کو قرآن کریم سنانا ہے اس لیے کوئی بات اس سے نہیں کی جائے اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھنا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور خود اپنے نفس کو قابو میں رکھنا رمضان کے اندر بھوکے کیا سے رکھ کر یہ سبق سب سے پہلے پڑھایا ہے کہ تمہیں اپنے نفس کو کیسے قابو میں رکھنا چاہیے اور تمہارے اندر اللہ کی بات ماننے کا جذبہ کس حیثیت سے پیدا ہو جائے کہ بھائی کھانا گھر میں موجود ہے اور پینا بھی موجود ہے لیکن وہ کہاں تقوا پیدا ہو تمہارے اندر یعنی اللہ کا ڈر کہ رات کے اندھیرے میں بھی آپ گناہ سے بچ سکیں ایک مہینے تک اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ چالیس کھانوں سے اور جائز مشروبات سے ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے محسوس کر لیا اور بچا لیا تو اس کا خلاصہ اور اس کا نتیجہ جانتے ہیں کیا نکلے گا اللہ تعالیٰ پوری زندگی حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچنے کی ہمت کر ہے تو ایک تو ہے روزہ بڑی عبادت اس کا اہتمام لوگ کہتے ہیں انہوں نے گورنمنٹ کے سے روزہ رکھیں گے میں نے کہا آپ نے رکھا ہے کبھی رکھا نہیں میں کہا لوگ کروڑوں لوگ دنیا میں الحمد للہ رکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسان کر رہے ہیں اور کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہیں پیدا ہوگی اگر آدمی ہمت کر لے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے لہذا ہمت کرے سوچے نہیں کہ کم کام ہے آدمی جب سوچتا ہے تو مختصر کتنی لمبی ہو جاتی ہے اور جب یوں سوچتا ہے مجھے کرنا ہے بس اس میں مسمت پیدا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں نمبر دو رات کی بڑی عبادتوں میں تراوی ہے یعنی قرآن کریم کا سننا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ابتدان تو رات دیر سے شہری کا آٹھ بکا رکھی تھی پھر ترتیب معلوم ہوئی اور حافظ الحبیر میں یہ روایت قتل فرمائی کہ سرکار نے جو تین راتیں جو نماز پڑھی ہے رمضان المبارک میں وہ بیس رکاتیں نفل پڑھی پڑی اس سے تراویح کی رکاتیں بیس ہونا معلوم ہو گیا اور دوسرے حضرات جو نہیں مانتے وہ آٹھ کے قائم ہیں باقی چاروں چار جو ہیں وہ اس کے بیس ہونے کے قائم ہیں اور کسی نے اچھی بات کہی کہ بیس کے اندر آٹھ تو ہیں اگر اللہ کے یہاں بیس مانگی تو ہم پیش کر دیں گے لیکن اگر آٹھ والوں کو کہا کہ بیس لاکھ لوگ کہاں سے آئیں گے تو بیس کے اندر آٹھ ہیں آٹھ کے اندر بیس نہیں ہے اس لیے یہ جو کچھ لوگ آسانی طرف ہیں وہ بیس کے بجائے میں جاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارا کمزور پہلو ہم کو نہیں پڑھنا ہے تو وہ استعمال کرتے ہیں کہ حدیث لاؤ حدیث ان کو خود کو کو بیچاروں معلوم نہیں ہوتی میرے پاس ایک صاحب آئے تھے بخاری کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ بخاری نے جو لکھا ہے بخاری اتفاق سے سامنے کی میں نے ان کے سامنے کہا کہ کہاں لکھا ہے بتائیے تو پھر وہ روانہ ہو گئے اور وہ پھر کبھی آج تک تشریف نہیں لائے تو خالی حوالے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا حقیقت ہونی چاہیے ہمارے مشائق اور عیمانے اور آپ دیکھ لیجیے اور پورے عالم میں عیمائے اور ان کے جتنے نہیں ہیں تمام بیس رات کے قائد ہیں اور اس میں کوئی کلیان نہیں مانا میں شبہ جو ہے اس کے سلسلے میں پیدا ہونا چاہیے تفصیل دیکھنا ہو تو کے اندر دیکھی جا سکتی ہے تیسری چیز جو رمضان میں سونے پہ سوا ہے وہ کیا کہ رمضان کا تعارف ہی کروایا گیا ہے اس طریقے پر کہ یہ مہینے میں اللہ نے قرآن کریم اتارا جب قرآن اتارا ہے اس مہینے میں تو تلاوت اس کی کثرت کے ساتھ ہونی چاہیے لہذا جو بھی وقت مل جائے رمضان اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تھکانے کا موقع ہے تھکانے کا موسم ہے خوب تھکائیے اپنے آپ کو خالی کھانے کی ساتھ مل کر رہتے کہ کیا بوائے رمضان میں نظر آتے ہیں لیکن دسترخوان پر بہت زیادہ نمایاں طور پر نظر آتے ہیں میں نے کہا اور اس سے زیادہ تعلیم کے اندر نظر آتے ہیں اور اس سے زیادہ آپ قرآن کریم پڑھو تو پھر اس کے اندر تو کریم کو والحانہ طور پر پڑھنا حضرت امام کا ہے چالیس سال تک عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے ہیں رمضان میں عبادتوں کی انتہا فرماتے تھے اور روزانہ ایک قرآن کریم دن میں اور ایک قرآن کریم رات میں اور ایک قرآن کریم تعلیم سننے کا معمول تھا حضرت شیخ البی صاحب رحمت اللہ نے لکھا ایک سٹ قرآن کریم جو ہیں وہ ختم فرماتے تھے حضرت امام آزم رحمۃ اللہ حضرت رائے رحمت اللہ علیہ جن کے یہاں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جانے کا معمول رہا وہ فرماتے ہیں کہ جہاں رمضان کا چاند نظر آیا انتیس تاریخ ہوئی حضرت اپنے مریدین اور ملنے والوں سے ملاقات کر لے اور ملاقات کرنے کے بعد کہتے تھے کہ اب عید میں اگر زندہ رہے تو ملاقات ہو اب باقی نہیں کیا کریں گے پر میں اب کام کریں گے اب باتوں میں بھی نہیں ہوں اب جو بھی وقت ہے وہ کام کا ہے یا تصویر پڑھیے یا درود پڑھیے یا تلاوت قرآن کیجیے فضول اوقات اپنے مت کیجیے خالی چوراہوں پر بیٹھ کر اپنا وقت مت گزاریے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کریم پڑھیں گھروں کی فضا کو لگانی بنائیں وہاں بھی کثرت کے ساتھ جو ہے تلاوت قرآن کریم کریں حضرت شیخ الحبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک دوست ملنے کے لیے آئے ملاقات کی چلے ساتھ حضرت نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد لگ گئے تلاوت میں اور وہ تلاوت ختم ہوئی تو نوافل میں لگ گئے نوافل ختم کی تو پھر نماز میں لگ گئے نماز ختم ہوئی تو پھر تلاوت میں لگ گئے اور وہ چار بیٹھا ہی رہا حضرت سے بات کر وہ رمضان ہے حضرت گفتگو کریں گے نہیں کریں گے کچھ معلوم نہیں ہے پرما رمضان تو میرے گھر میں بھی آ رہا ہے لیکن ان کو تو بخار چڑھ گیا ہے رمضان کا بخار کی طرح ہے ان کے یہاں جیسے بخار کا اثر ہوتا ہے ایسا رمضان اور حضرت نے لکھا کہ میرے اوپر ایک خاص جذبہ اور ایک خاص کیفیت چاند نظر آنے کے ساتھ شروع ہو جاتی تھی بس رات اور دن تلاوت یہاں تک کہ گھر کی خواتین پندرہ پندرہ پائے گھر کا کھانا اور گھر کا کام کاج کرنے کے ساتھ جو ہے وہ پڑتی ہیں تو اصل کھانے میں اور ان تمام چیزوں میں وقت گزارنے کے بجائے ضروریات کرے انسان کا انتظام بھی کرے لیکن زیادہ اہتمام عبادتوں کا ہونا چاہیے اللہ نے عبادتوں کی بہار کا بڑا زبردست موقع اور یہ مہینہ وصول کرنے والا جو ہے وہ آگاہ فرمایا ہے پورا سال اللہ معاف فرما دے ہم کو ہم نے غفلتوں میں گزارا کتنی کتنی کوتاہیاں کہیں نمازوں میں ہو رہی ہیں کہیں جو ہے تلاوت پورا سال نہیں کر پائے پورا سال ذکر اللہ نہیں کر پائے اب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دامن میں ہم کو لے لینے کے لیے اور ہم کو نماز دینے کے لیے کہ رحمت حق بہان امی جو ہے بہار امی جو ہے یہ بہانا دے دیا مہینے کا سواب کتنا بڑا دے دیا اور اسی وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام سلام نے یہ فرمایا کہ جس کو مانگ سیام مل گیا اور اس نے رو دھو کر عبادات کے ذریعے سے توبہ کے ذریعے سے اپنی مفترت کا سامان نہیں کیا اپنی معافی کا انتظام نہیں کیا تو ہلاک ہو جائے یہ بد نصیب انسان ہلاک ہو جائے تو سرکار نے اس پر حامی کہہ دیا اب تو کرتے ہیں اور سرکار جو ہے آمین کہہ دے تو اس بدوان کی قبولیت میں شک کیا رہ جاتا ہے اس بنا پر اس مہینے سے جتنا بھی استفادہ کرنا چاہیے کرنا ہے اور گناہوں سے اتنا کیونکہ ایک پوزیٹو ایک نیگیٹو دونوں پہلو ہمارے سامنے ہیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے ایک طرف جو ہمیں برابر کی جائیں دوسری طرف گناہوں سے امکان گریز اور اجتناب کیا جائے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ادھر کمایا اور ادھر گوا دیا قرآن ابھی سے لگ جائیں کام میں اور دعا کریں کہ رمضان ہی میں نہیں پوری زندگی اللہ تعالیٰ انہیں یہ دولت جو عطا فرمائی ہے دنیا کے کروڑ کو اپنی کتاب کے واسطے منتخب کر لیا ہے اس پر بے حد اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور شکر یہ ہے کہ رات اور دن اس کی تلاوت ہو اور رمضان میں یہ دعا بھی کر لے کہ اللہ میرا پورا سال تلاوتوں کے اعتبار سے رمضان جیسا ہو جائے میں رات اور دن تلاوت کرنے والا بنوں ہمیں بھی یہ دعا کرنی ہے کہ جس مہینے میں قرآن کا لے ہمیں طور پر پڑھنے کا جذبہ ادا کرنا اور پوری زندگی ادا کرنا اور ہمیں ادا کرنا اور ہماری نسلوں کو ادا کرنا اللہ یہ مہینہ کہاں نصیب ہوتا ہے سرکار کی عبادتیں پورا سال کم نہیں ہے لیکن آقا کی عبادتوں کا عالم رمضان میں عجیب و غریب ہو جا رہا تھا کہ گھر والے ترس کھاتے تھے شیخ ہی رحمت اللہ علیہ رات کو اتنا کھڑے رہتے اتنا کھڑے رہتے کہ ورم آ گیا تو آئیے قرآن سے یوں کہا کہ آج کی رات کم پڑھو اور یوں کہو کہ میں بیمار ہوں تو حضرت رقم کھا جائیں کہ تمہاری رعایت کے اندر آرام کریں گے آگے آیا تو مدد مزہ لیٹ جاؤ روزانہ کئی پڑھتے آج کم پڑھ لیجیے لیٹ گئے کہاں اچھا بالکل لیٹ جائیے اور فرمن میں لائٹ بند کر دیتا ہوں لائٹ بند کر دیا دروازے اندر سے بند کر دیے اور پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد دیر کہاں کہ فارد صاحب کو نیند آ گئی ہے تو پیر دبانا شروع کیا اتنے بڑے آدمی شیخ العالم ہیں شیخ الہند تو ایک القبول لفظ دیا شیخ العالم ہیں پیر دبا رہے ہیں فارد صاحب سال خرگوش سے بیدار ہوئے تو میرے پیر پھر پر دبانا شروع کیا کپڑے پہ ہے نظر پڑی تو حضرت شیخ الہند جو ہیں اس حافظ قرآن کی قدردانی میں لگے ہیں اور پیر دبا رہے ہیں ایک دم اڑ گئے اور فرمایا آپ میرے کو مارنا ہے لے کیا کریں گے تو فرمایا کہ نہیں آپ تھکے ہوئے ہیں میں نے سوچا آپ ذرا پیر دبا دوں آپ میں ہمت آ جائے تو پھر جو ہے قرآن کریم چننے کا اگر یہ عالم میرا یہی کرنا ہے تو پھر اس سے میرا نماز کا کھڑے ہونا اچھا ہے لہٰذا مسلح پر دوبارہ کھڑے ہو گئے اور روزانہ سے زیادہ جو ہے اس رات کے اندر تلاوت فرمائی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے ہمارے ادا نے بہت کیا سرکار نے بہت کچھ کیا ہے کیا ہے سرکار کی عبادت احادیث اٹھا کے دیکھیے ایک طرف تو سخاوت بڑھ رہی ہے دوسری طرف عبادتیں اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے کتابیں بھری ہوئی ہے اللہ کرے ہماری زندگیوں میں چھوڑ آ جائے انہیں گزارشات پر میں اپنی بات کوئی میں مخلصانہ کا تھا ہاں۔ اس بنا حاضری یاد ارادہ نہیں تھا کوئی گفتگو کا لیکن کیونکہ ان کا حکم آیا اور ایک اکثر طرح سے تقاضا تھا تو ان کو جانے پیچھے ہو رہا تھا اللہ کو منظور تھا کہ آج آپ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں تو تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں رہا ہوں چند باتیں عرض کی اللہ مجھے آپ کو پوری عمر کو اس کی توفیق میں صحیح رکھا فرمائے حضرت کہتے ہیں دعا بھی کر دو ویسے دعا تو ہم نہیں بازی حضرت امام صاحب کریں گے لیکن ایک مختصر دعا ہم بھی کرتے ہیں اللہ مسل سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة الله تنجينا بها جميع الأحوال والآفات تقبيلنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وإلى من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرِكُ نعمه وعمره اللهم أرِكُ ذاك يفسد المدبر پہلے بہت سے لوگ جن کو انتظار تھا کہ ما کے شام ملے لیکن ان کا وقت پورا ہو گیا اور وہ دنیا سے چلے گئے اور نور سے بھر گئے پہلا ہمیں کروا تندرستی کروا کا روزہ رکھنا تیرے فضل ہی سے ہو سکتا ہے اور تیرے کام ہی سے ہو سکتا ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں یوں کروں گا تو کروں گا سے ہوتا ہے اللہ پانچ منٹ پیاسے نہیں رہ سکتے اگر رہیں گے تو تیرے فضل سے رہیں گے بھوکے نہیں رہ سکتے تو تیرے فضل سے رہیں گے اللہ کرم کی بھی دے دے رام کے معاملے فرما دے اللہ یقیناً ہمیں رمضان کا بدل بنا دے اور یہ تین طوفان سے بھی آسانیاں فرما کرم فرما رحم فرما ہر قسم کے امراض سے حالات سے پریشانیوں سے اللہ پوری ملت کی امت کی حفاظت فرما ہر قسم کے اختلافات رمضان یا عید کے موقع پر اس سے پوری ملت کو بچا لے اللہ حفاظت فرما دعائیں اپنے فضل و کرم ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے منظور فرما دیا گیا